الباب السابع عشر ومئتان باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به رمضان کے روزوں کے فرد ہونے ان کی فضیلت اور ان سے متعلقہ دیگر احکام کا بیان يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الى قوله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر الله تعالى فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرد کیے گئے تھے اللہ تعالیٰ کے اس قول تک رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور ہدایت اور حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والے دلائل ہیں پس جو شخص اس مہینے کو پالے اس کو چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنا ہے وعن ابی رضی اللہ عنہ قال قال قال رسول الله الله الله صلى عليه وسلم عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه متفق عليه وهذا لفظ البخاري وفي رواية له يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها وفي رواية لمسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند عند لقاء ربه ولخلوف فيه أطيب الله من ريح المسك حضرت ابو سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا ہے انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے کہ وہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا اور روزہ ایک ڈھال ہے بس جب تم میں سے کسی کا روزے کا دن ہو تو دل لگی کی باتیں نہ کرے اور نہ شور و غل کرے اور اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑائی جھگڑا کرے تو کہہ دے میں تو روزے دار ہوں اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے روزے دار کے لیے دو خوشیاں یعنی خوشی کے مواقع ہیں جن میں وہ خوش ہوتا ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اپنا روزہ کھولنے سے خوش ہوتا ہے اور جب اپنے رب سے ملے گا تو اس کی جزا دیکھ کر اپنے روزے سے خوش ہوگا بخاری و مسلم یہ الفاظ بخاری کی روایت کے ہیں اور بخاری ہی کی ایک اور روایت میں ہے یہ اپنا کھانا پینا اور اپنی جنسی خواہش میرے لیے چھوڑتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا اور باقی ہر نیکی کا بدلہ دس گنا ہے اور مسلم کی روایت میں ہے انسان کے ہر نیک عمل کو دس گنا سے سات سو گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر روزے کا معاملہ دیگر نیکیوں سے مختلف ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا میری وجہ سے ہی وہ اپنا کھانا پینا چھوڑتا ہے روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی اس کے افطار کے وقت اور ایک خوشی اپنے رب کی ملاقات کے وقت اور یقیناً اس کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے رضی اللہ عنہ ان رسول وسلم قال من من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 دعي من باب الصدقة قال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها قال نعم وأرجو أن تكون منهم متفق علیہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں کسی چیز کا جوڑا خرچ کرے گا اسے جنت کے سب دروازوں سے پکارا جائے گا اے اللہ کے بندے یہ دروازہ بہتر ہے بس جو شخص نمازیوں میں سے ہوگا اسے باب الصلاط یعنی نمازیوں کے مخصوص دروازے سے پکارا جائے گا جو جہاد کرنے والوں میں سے ہوگا اسے باب الجہاد سے پکارا جائے گا جو روزہ رکھنے والوں میں سے ہوگا اسے باب الریان سے پکارا جائے گا اور جو صدقہ کرنے والوں میں سے ہوگا اسے باب الصدقہ سے پکارا جائے گا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں ان سب دروازوں میں سے کسی کو بلانے کی ضرورت نہ ہوگی کیونکہ مقصود جنت میں داخلہ ہے جس کے لیے ایک ہی دروازہ کافی ہے لیکن کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا ان تمام دروازوں سے پکارا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اور مجھے امید ہے کہ تو بھی انہی میں سے ہوگا بخاری و مسلم وعن سهل بن سعد رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد متفق عليه حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے قیامت والے دن اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے اس کے سوا اس سے کوئی داخل نہیں ہوگا کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں تو وہ کھڑے ہوں گے اور اس سے داخل ہو جائیں گے ان کے سوا اس سے کوئی اور داخل نہیں ہوگا جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اسے بند کر دیا جائے گا چنانچہ کوئی اور اس سے داخل نہیں ہوگا بخاری و مسلم وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا متفق عليه حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالی اس ایک دن کے بدلے میں اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے ستر سال دور کر دیتا ہے بخاری و مسلم وعن عن علیہ من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه حضرت ابو هريره رضي الله عنه سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں بخاری و مسلم وعنه رضی اللہ عنہ انہ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين متفق عليه حضرت ابو رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے بخاری و مسلم وعنہ رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين متفق عليه وهذا لفظ البخاري وفي رواية مسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور شوال کا چاند دیکھ کر روزہ رکھنا چھوڑ دو اگر تم پر بادل چھا جائے اور چاند نظر نہ آئے تو شعبان کے تیس دنوں کی گنتی پوری کرو بخاری و مسلم یہ الفاظ بخاری کے ہیں اور مسلم کی روایت میں ہے اگر تم پر بادل چھا جائے تو تیس دنوں کے روزے رکھو